الخاسرين وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم مطلب درخواست بھائی اس پوری کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ ہے اللہ نے محض اپنی قدرت سے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے اور یہ دنیا کے جتنے بھی اسباب ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اور بہت سے اسباب وہ ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں ان تمام اسباب کا حاضر بھی ایک اللہ ہے بھائی جو یہ جو میرے دوستوں فوٹو کھینچنے والے ہیں نا ان کے ہاتھ میں سے ان کا موبائل لے لو انہیں سمجھاؤ کہ اجتماع میں آئے ہو گنا کرنے نہیں آئے ہو کتاب میں زندگی سمجھنے سیکھنے آئے ہو تصویر لینا تو گنا ہے شیطان کے ہم شکار ہو گئے وہ کامیاب ہو گیا قرآن میں دو دو جماعتیں ایک گروہ شیطان کا ہے ایک تو شیطان اللہ ایک تو شیطان وہ خاصر اور وہ جناتوں میں بھی ہے شیاطین اور انسانوں میں بھی شاید ان کی جماعت ہے ہاں اور شیاطین جو ہے انسانوں کو گمنا کرنے کی بہت سی تصویریں اپنی اس جماعت کے دلوں میں ڈالتا ہے یوں کرو یہ نئی نئی چیزیں عجیب چیزیں دنیا میں انسان بنا رہا ہے اور پھیلا رہا ہے جس سے انسان خدا کے غضب اور غصے کا مستحق ہو جائے اور قیامت کے دن شیطان کے ساتھ میرے دوستوں جان میں جائے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شیطان اس میں عجیب عجیب پروگرام ہیں ہاں اور مسلمان گھنٹوں اس موبائل کو کھول کے دیکھتا ہی رہتا ہے اور ہمارے بچے گیم کھیلتے ہی رہتے ہیں اس میں نفرت کی زندگی اور دینداروں کا طبقے کا بھی حال یہ ہے یہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے بیٹھے ہوتے ہیں اور موبائل اپنے پاس رکھ کے بیٹھتے ہیں اور موبائل میں جہاں اس کی بتی جلنا شروع ہوتی ہے تو قرآن شریف چھوڑ کر اس کے اس کو لے کے دوڑتے ہیں اللہ کو ناراض کر کے حالانکہ قرآن پڑھنے والا تو اللہ سے مناظر کرتا ہے ہم کلام ہوتا ہے اور جب یہ اس موبائل کی موبائل کے اندر میں دوستوں بیل رنگ بجنے کے بعد جب قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ کے جاتا ہے تو اللہ کو ناراض اللہ تو ناراض ہوتے ہیں کیسا ظالم انسان ہے اس سے بات کرنا چھوڑ کر دوسری کی طرف چلا گیا آج کے دیندار لوگ قرآن کی تلاوت بھی اس میں بھی موبائل کو بند کر کے رکھتے نہیں ہیں کہ میں قرآن شریف پڑھنے بیٹھا ہوں دلوں سے قرآن کے کلام پاک کی عظمت نکل گئی بزرگوں میں بڑے مفتی صاحب ہیں وہ اپنے متعددین سے کہتے ہیں کہ اگر تم مسجد میں قرآن شریف پڑھنے بیٹھو تو موبائل میں قرآن شریف مت پڑھو قرآن شریف کو لے کر ہاتھ میں پڑھو نبی کا طریقہ تو یہی ہے ایک زمانے میں قرآن پاک کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے مسلمان کلام پاک کو لیتا تھا دو ہاتھ سے لیتا تھا دو ہاتھ سے لے کر اس کو سینے سے لگاتا تھا پھر اس کو آنکھوں سے لگاتا تھا پھر قرآن سے پڑھتا تھا اب یہ سب عظمت چلی گئی ایک زمانے میں نے ریڈیو میں قرآن شریف سننے کو منع فرما دے کیوں کہ ریڈیو میں دوسری بہت سی خرافات کی باتیں بھی ہوتی ہیں اس لیے قرآن شریف ریڈیو میں نہیں سننا چاہیے اور اس موبائل میں تو دنیا بھر کی خرافات ہیں وہ تو صرف بات وہ تو وہاں اس میں تو خبریں ہوا کرتی تھی گانے ہوتے تھے یہ کام کی ہوتی تھی اور اس اس موبائل شیطان میں تو دنیا بھر کی گندی تصویریں دنیا بھر کے گندے پروگرام وہ تمام چیزیں بھری ہوئی ہیں اور ہمارے بچے رات کو موبائل دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں چند سالوں پہلے انڈیا میں ایک جماعت آئی تھی ساؤتھ افریقہ سے اس میں ایک آئی صاحب تھے انہوں نے اپنے بیان میں بیان میں فرمایا تھا کہ ہمارے ایک حافظ قرآن تھے اور وہ ریڈیو کے ریڈیو کے سننے کے بہت عادی تھے وہ رات دیر تو سنتے رہتے تھے یہاں تک کہ رات کو بھی سوتے سوتے ریڈیو کو سینے کے رکھ کر سنتے سنتے سو جاتے تھے اللہ کا کہنا ہے کہ بیمار ہوئے بیماری کے بعد موت موت کا وقت قریب آیا سکرات کا وقت آیا تو لوگوں نے کلبہ تلقین کرنا شروع کی جب لوگ تلقین کرتے تو وہ ریڈیو کے اشارہ کرتے ہیں سکرات ہو گئے وہ نہ نکلے تو ان کے گھر والوں نے ان کے استاد کو بلایا جن کے پاس یہ آبد قرآن ہوئے تھے اس کا گا ہے اور اس کے کام کا بھائی میں تیرا استاد ہوں کلمہ پڑھو تو اس وقت بھی اس نے پھر اشارہ کیا ریڈیو کی طرف یہاں تک کہ مجبور ہو کر گھر والوں نے ریڈیو کا بٹن کھولا اور اس میں میوزک شاعری چالو ہوئی اور اس کی میں نکلیاں نکلی حافظ قرآن سوچو ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمارا انجام کیا ہوگا ہم کس دھوکے میں اسے بھائیوں بڑی فکر کی ضرورت ہے اپنی ضد زندگی کے نظام کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے عمر فاروق کا فرمان ہے کما داہیا ہو تم تم تم جیسے زندگی گزارو گے اسی حال میں تمہاری موت آئے گی اور جس حال میں مرو گے اسی حال میں قیام جی اٹھائے جاؤ گے مسئلہ میرے دوستوں آخرت کا ہے موت کا ہے یہی نہیں ہے ہم سب کا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایمان والوں کو متنوع کر رہا ہے یادین ہمرود تو تخلو ایمان والو اللہ سے ڈرو ون کمزور نسما قدمت غلط اور کبھی ذرا سوچو کہ تم نے کل کے لیے کیا چیزیں کیا عمال کیے ہیں تمہارا کیا انجام ہوگا شروع میں بھی اللہ ہے کہ بعد میں خرید اتق اللہ یا یہ نظین ہم استقبا و تنگ نسٹ ناختین وقت یعنی ہم دینداروں کو کہا جا رہا ہے محنت کر کے تقوی کو زندگی میں لاؤ زندگی گزارو حضور پاک علیہ صلاحت وسلام نے صحابہ کو جن صحابوں صحابہ کا ایمان پہاڑ کی طرح تھا ان صحابہ سے حضور فرمان ہے جی دے دو ایمان کون صحابہ سے کہہ رہے ہیں اپنے ایمان کی فکر کرو تازہ کرو اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو صحابہ تو صحابہ تھے وہ تو حضور کی بات کو سن کر اس کو کرنے والے تھے اس صحابہ نے فوراً حضور سے پوچھا حضور ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں کئی فروجے تھے تو ایمان یا رسول اللہ حضور نے یہ فرمایا کے تو ایمان کو سادہ سے کہ اپنے اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو اس پر صحابہ پوچھ رہے ہیں کئی سے تھے تو ایمان یا رسول اللہ کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں یا رسول اللہ اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ وسلم اکثر اوٹے لا الہ لا اللہ کہ لا الہ الا اللہ کو بول کو قول کو بول کو کثرت سے کہا کرو کثرت سے تاکہ تمہارا تمہارے ایمان کو پانی پہنچے تمہارے ایمان میں تازگی آئے میرا دل میرے بھائیوں اس اجتماع کے کرنے کا کوئی مقصد نہیں باتیں سننے مقصد نہیں ہے ہمیں ایک فکر دینے کی ضرورت بھائی فکر اپنی فکر کرو اپنی موت کی فکر کرو موت کو روزانہ قریب آ رہی ہے موتیں اور موتیں اچانک ہو رہی ہیں جس اچانک کی موتوں سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے جو کہ دعاؤں میں ہے اللہ آؤز نہیں کبھی مئو کی پوجا دعا ہے اللہ آؤزری کبھی مئو کی پوجا اللہ اچانک کی موسم میں پناہ مانگتا ہوں اچانک کی موت جس نے نہ کسی کو نصیحت کی نہ کسی کو وصیت کی نہ کچھ کہہ سکا اور کرنا بھی نہیں پڑ سکا مر گیا اور آج کل تو پھر آئی سی ہو آئی سی ہو اس میں آدمیوں کو ایسا بند کر دیتے کہ اس کے پاس کوئی تنقید کرنے والا بھی نہیں ہوتا اللہ ایسی موضوع سے حفاظت کرنا ہے حضور پاک علیہ صاحب السلام نے اپنی امت کو تلقین فرمائی اکثر ذکر حاضم لذات کہ وہ موت جو موت تمہاری تمام روزیں ختم کر دے گی اور لذتیں تمہاری اور ختم کر دے گی اس موت کو کثرت سے یاد کرو اکثر ذکر حاضر میں لذات ہاں جو موت ان بنگلوں سے نکال کے جنگل میں پہنچائے گی قبر میں پہنچائے گی اس خبر کی تیاری موت سے پہلے کرنی ہوگی اللہ کے نبی نے فرمایا القبر القبر من ریاض الجنہ اور ہو فتم ہو پر ہر انسان کی خبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا کے لے کے جائے گا یہ یا پھر چار کے گھروں کا کھڑا بنا کے جائے گا یہ آدمی کو سوچنا چاہیے اپنی موت کی تیاری اور اللہ کے نبی نے فرما امت کو کہ تمہیں قبر میں جانے کے بعد تم سے تین سوال ہوں گے تمہیں اس تین سوال کا جواب دینا ہے کتابوں میں آتا ہے آدمی جب مر جاتا ہے اور اس کے اور ایمان والے اسے قبر میں رکھ کر اور دفن کر کے ابھی وہاں سے ہٹتے ہیں اور میت جو مرنے والا قبر میں ان کے پیروں کی آہٹ سنتا ہے اور من کر نشے حاضر ہو جاتے ہیں اور تین سوال کریں گے ہر ایک سے خبر میں تین سوال ہے پہلا سوال مر کو کہ تو نے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کس کو مانا یہ کوئی یقین صحیح نہیں ہے کما کما دن کھاتے ہیں محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے اس کے بغیر کیسے ہوگا اللہ پر نگاہ نہیں ہے اور جو اللہ اس مسلمان کو دن میں پانچ رکھ کی نماز میں ہر گھر رکعت میں اور نماز کے ہر رکن میں ربی ربی میرا رب میرا بر میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا میرا پالن ہار اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے یہی میں دوستوں سے نماز میں اسے کروایا نماز شروع کرنے کے ساتھ الحمد رب العالمین تمام تاریخ اس اللہ ہی کی ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو پوری کرنے والا وہ ہے مال سے کچھ نہیں ہوگا اور مال سے اگر اللہ ضرورتیں پوری نہ کرنا چاہیں تو اس کے حساب سے مال ہوتے ہوئے میرے دوستوں حالات ایسے ایسا کرتا ہے کہ وہ میرے دوست پیاسا مرتا ہے سیلاب آتا ہے سیلاب اور کروڑ باتیں گے اس میں کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں اور گھر کے چاروں کا پانی ہے اور پانی گھر میں ختم ہو گیا پیسے ہوتے ہوئے پانی نہیں ہے نہیں ملتے ہاں صاحب السلام نے نمرود نمرود کی نمرود کی جو قوم تھی اس قوم کو اس کے سامنے یہی کہا کہ میں تو اس اللہ پر ایمان لایا ہوں جو میرا رب ہے مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے ہاں میں اس اللہ پر لایا ہوں اللہ کی وہ جونی ویسی نہیں اور نبی وہی چوبنی وہی سینی جو مجھے کھلاتا ہے جو مجھے پانی پلاتا ہے وہی ذرا مریض ہو وہ شرینی میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے بیماری میں شفا وہ دیتا ہے الذي يميتني کیوں نہیں تمہیں جو اللہ مجھے زندگی جس نے دی ہے ایک دن مجھے موت دے گا اور اس دنیا سے منتقل کرے گا اور پھر ایک وقت آئے گا مجھے قبر سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا ہاں اس میرے بھائیوں بچپنے میں مکتب میں استادوں نے ہمیں ایمان مجمل سمجھایا اور سکھایا اور ایمان مفسر بھی یاد کرایا لیکن بڑے ہونے کے بعد کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمیں یہ ایمان مجمل ایمان و ہمیں یاد کرایا ہے وہ تو عربی میں ہے اس میں کیا ہے کیا کہا جا رہا ہے آمن تو بلائی کما ہوا ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ ہے اب آج کے مسلمان کو پوچھ اللہ پر اللہ آگے کچھ نہیں جانتا ہم سے تو کتا اچھا ہے کہ کتا اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور وہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے وہ دن بھر میں اسے ایک روٹی کا ٹکڑا کھلاتا ہے اس پر وہ رات بھر جاگتا ہے اس کے گھر کی میں تو چوکی داری کرتا ہے اور ہم اللہ کو نہیں پہچانتے ہمیں کوئی پوچھا اللہ کرتا آگے کوئی نہیں جانتا اس کا بھائی کینیڈا سے ایک ایک جوڑی کپڑے بھیجتا ہے تو یاد کرتا ہے زندگی پر ہمارا بھائی آپ کپڑے ہوتا اور یہ سلح نے کروڑ روپے کی آنکھیں دیے ہیں یہ نیوک حرام اس اللہ کو نہیں جانتا کہ میرے اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہے ان آنکھوں سے میں حرام کیسے دیکھ سکتا ہوں اس اللہ کی وہ تعریف کر کے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اندھا نہیں بنایا آخر دیے جس اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے کھانا کھا تو کبھی نہیں سوچتا کہ یہ کھانا اللہ نے کہاں سے پہنچا ہے مجھے اس اناج کو اللہ نے اپنی قدرت سے پکایا اگایا اس کی حفاظت کی اور اس اناج کو کھیتوں سے گھروں میں اپنی قدرت سے پہنچایا اور وہاں سے بازار سے میرے گھر میں پہنچایا اور مجھے روٹی کی شکل میں کھلایا اس اللہ کا کیا میں ایسا کیا شکر کروں کی بات ہے اپنے ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے اور اس ایمان کے ذریعے اللہ کو پہچان پہچاننے کی ضرورت ہے آمن تو بلّا کما ہوا ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ ہے اللہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے کیسا ہے قرآن میں اللہ بتا رہا ہے میں اپنی امت کو اللہ کی ذات و صفات کے اعتبار سے پہچان کروائی اللہ نے قرآن پاک میں اپنی پہچان کروائی اللہ ترونا تیرا اللہ کون ہے تیرا اللہ وہ قدرت والا تیرا اللہ ہے جس نے اتنے بڑے آسمان کو اپنے قدرت سے تھاما ہے اللہ الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها وہ آدم کے بچے تیرا بڑے سے بڑا انجینئر دس بائی دس کی چھت کو بغیر اٹکائے بغیر اٹکائے اوپر نہیں اٹھا سکتا تیرا تیرا امریکہ کی ڈگری اٹھا لاج لے کر آنے والا وہ کہے گا تو ناممکن ہے کیوی کر وجہ کہہ رہا ہے وہ آدم کے بچے جو چیز تیرے نزدیک ناممکن ہے میرے نزدیک ممکن نہیں ہے موجود ہے میں وہ ہوں اللہ الزی رفع السماوات بغیر آمد ان ریام اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو اپنی قدرت سے اٹھا رہا ہے رفا السماوات جیسا کہ تیری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ آسمان میں کوئی ستون نہیں ہے بغیر ستون جو ہے اللہ نے اٹھایا ہاں پھر اللہ اس آدم کے بچے کو کہہ رہا ہے ان اللہ ان سے کچھ کمرواتے وہ ادر تنت آدم کے بچے اتنا بڑا آسمان تیرے سر پر ہے اس نے اس کو اللہ نے تھام کے رکھا ہے اور یہ زمین جس پر تو ابھی چل رہا ہے جس کو اللہ نے پانی پر بچھایا ہے اس زمین کو بھی اللہ ہی نے قدرت سے پانی پر تھم تھم رکھا ہے ان اللہ زمین اور ہر ذہن تذور کہ آسمان اوپر سے اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا اور زمین اپنی جگہ سے نہیں ہٹ رہی اللہ نے تھام کے رکھا ہے ورنہ انسان اگر اللہ آسمان اور زمین پر سے اپنی بکیر پکڑ کو چھوڑ دے انم سکا ان سے کہما مین اور بڑے بڑے دعوے دار کرنے والوں کیا تم میں طاقت ہے کہ اس آسمان اور زمین کو تھامے ورنہ انسان تھا انم سکا ہوما مینا دن بعد قرآن یہ بڑے بڑے میں دوستوں سپر پاور کے دعوے دار سے کہہ رہا قرآن راج نادانوں نادانی میں دعوے کر رہے ہو تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اگر اللہ تمہارے ملک کی زمین کو ہلا دے تمہارے تمہارے ہتھیار اور تمہاری ٹیکنالوجی میں سے کوئی چیز ان کو روک نہیں سکتی ولا انسان تھا ان ہم سکا ہوں امام انہیں میں بادی اگر اللہ اس اپنی پکڑ کو چھوڑ دے تو تمہارے اندر سے کوئی ہے اس کو تھامے ہیں نہیں میرے عزیز میرے بھائیوں اللہ کی پہچان اللہ کو پہچان ایمان پر محنت کر کے اللہ کو پہچاننا ہے اس کہتے کہتے چار مہینے اللہ کے راہ میں نکل کر نبی والی محنت کرو تاکہ ایمان کے ایمان حاصل ہو دنیا والوں کی میرے دوستوں ڈگری حاصل کرنے کے لیے ان کی والی محنت کرتے ہو تو انجینئر بنتے ہو ڈاکٹر بنتے ہو تو پتا نہیں کیا کیا بنتے ہو ایمان والا بننے کے لیے نبی والی محنت کرنی ہوگی پاک علیہ سات و سلام میں اپنے صحابہ کے ایمان کی محنت کے امان میں لگایا دعوت کی محنت میں لگایا کہ اللہ کی بڑائی کو بولو اللہ کی عظمت کو بولو خدا کی وحدانیت کو بولو تعلیم کے حلقوں میں بٹھایا اور آسمان سے جو اللہ نے ایمانیت کی لائن کا قرآن پاک اتارا اس قرآن پاک کو گھنٹوں تعلیم کے حلقوں کے بیٹھ میں تعلیم کے حلقوں بیٹھ کر سنا دار ارقم میں ہاں ایمان تو ہی کبھی بنے گا حضرت فرماتے تھے ایمان کی جگہ تو دل میں دل ہے دل میں جانے کا راستہ کون سا کیسا بات ہے دل میں ایمان کے اتارنے کا راستہ یہ چار راستے ہیں آدمی جس چیز کو جس جس حیثیت سے دیکھتا ہے اس اعتبار سے اس کے دل میں اترتی ہوتی شیر کو دیکھتا ہے کھان کھانے والا ہے تو شیر شیر کا درد میں اترتا ہے بلی شیر جیسی ہے اس کا اس کی اس کی شباب ہم بچے جب جس زمانے میں چھوٹے بچے تھے اس زمانے میں کہا کرتے تھے کہ بلی شیر کی خالہ یہ کہتے ہیں یہ کیسی ہے لیکن بلی کو یہ ایک چیز ایسا دیکھتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتی یہ کچھ نہیں کرتی تو پھر دل میں بلی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا انسان ہے دو ہاتھ پیر والے سب ہے لیکن کلیکٹر کو کلیکٹر کو میرے دوستوں دیکھتا ہے اس کے پاس پاور ہے انسان ہے یہ نہیں کہتا کلیکٹر منسٹر اور اللہ کا اللہ اللہ کو اسی قدرت کے اعتبار سے نہیں بولتا نہیں سنتا نہیں سمجھتا نہیں بولتا کہ اللہ اس نے اللہ کا اللہ نہیں بول رہا اللہ عظمت کے ساتھ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر نماز کے رکن میں جاتے ہو اللہ اکبر اللہ کی بڑائی اور جاتے جرے گا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلی ربنا ولک الحمد خبر میں سوال ہوگا مر رب یہ ایمان کے خلاف کا بول ہے نہیں کمانے تو خواہش ہی یہ ایمان کا بول نہیں ہے ایمان کے خلاف کا بول ہے ہاں کبھی تم نے اپنی بیوی کے سامنے ایمان کی بات کی کبھی نہیں بچوں کے سامنے کبھی نہیں کہ بیٹا بیٹا مجھے بھی اللہ کھلا رہا ہے تم کو بھی اللہ کھلا رہا ہے میں نہیں کھلا رہا یہ مسلمان کا بچہ بھی کوئی بے دوست کی مرضی کے خلاف بات کرتی ہے نا تو کیا کہتا ہے خرچہ بند کر ہی رہی خود خود بنایا اللہ کہ میں پالتا ہوں اللہ سے نہیں رہا تھا کہ اللہ کی بندی اللہ کو ناراض کرنے سے اللہ ناراض ہوگا کیا ہوگا پھر ہمارا اندر ایمان نہیں ہے اس ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے اردو نے ایمان کی تجدید کا حکم دیا صحابہ سے ایمان کی فکر کرو اس دکھائی ہو اجتماع ایسے نہیں بیان جاؤ تین دن جو میں دوستوں یہاں آپ کو مجاہدے کے ساتھ جان کے رہنے کو کہتے ہیں اور مختلف موقع اور مختلف ایمان کی باتیں سنائی جاتی ہیں اس لیے تاکہ ایمان کو بنانے کی محنت میں اپنے آپ کو لگائے ہم ہیں صاحب نے فرما کہتے تھے کہ میں میں لوگوں سے یوں کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر کو چار مہینے چھوڑ کر اپنی دنیا کے مشغولیت کو چھوڑ کر چار مہینے مسجد کی چار دیواری میں ایک بڑی دنیا قائم کرو جہاں ایمان کے سوا کوئی بات نہ ہو آخر کے اعتبار سے بات ہو اور کوئی بات نہ ہو جہاں میرے دوست اللہ کی عظمت اور بڑائی کے تذکرے ہوں تعلیم کے حلقوں پہ بیٹھ کر گھنٹوں اللہ کی بڑائی کو سنا جائے آخر کو سنا جائے قبر کو سنا جائے تاکہ وہ دل میں اترے ایک محنت ہے صحابہ نے صحابہ بھی فرماتے دیتے تعلم ایمان ہم نے ایمان کو سیکھا ایمان تو سیکھنے کی چیز ہے تعلم تعلم ایمان سو تعلم القرآن کہ ہم نے ایمان کو سیکھا پھر ایمان کو سیکھ کر ہم نے قرآن کو سیکھا اور جب قرآن کو سیکھنے میں لگے تو قرآن کی ایک ایک آیت میں ہمارے ایمان میں بڑھوتری ہوئی فضد نہ ایمان اس ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے جتنا ایمان دل میں بنے گا اور ایمان دل میں اترے گا اتنا زندگی میں ایمانی عمل آئیں گے اب ایمان اور جو فرماتے ہیں اب ایمان اور ماں وغیرہ پھر قلب ایمان کی جگہ دل ہے جب ایمان دل میں پہنچ جاتا ہے تو کیا ہے وسط کا عمل دل میں کا ڈر ہے اور میں گاڑی لایا تو پھر گورنمنٹ کے قائدے بھی جانتا ہے قاعدے بھائی کیوں سفید سفید بردی والے کا ڈر اندر ہے کہ اگر میں نے قاعدے کا بھنگ کیا تو پھر میرے پاس میمو آ جائے گا اور قانون کی خلاف ورزی پر ہو سکتا ہے مجھے جیل میں ڈال دے یہ ڈر اسے میرے دوستوں لال بتی دیکھنے کے بعد آگے بڑھنے دیتی نہیں بریک لگاتا ہے ایسے جب اللہ کا خوف دکھنے آ جائے گا نا تو پھر خدا کی نافرمانی کرنے کی ہمت نہیں پڑے گی پھر یہ بولنا بول کر تو چھوڑ دے گا ہمارے پاس وقت نہ دیا نماز نہ پڑھا دی پھر اپنی دکان اور کاروبار کو حلال طریقے سے کرے گا حرام طریقے سے نہیں کرے گا اندر خوف خدا ہے ایمان اسی کا نام ہے ابھی ایمان و پیدرخاؤ کے اور رجا ایمان کا ایمان اللہ کے ڈر کو دل میں اتارنا اور زندگی کے ہر کام کے بارے میں اللہ ہی کی قدرت سے ہونے کا یقین دل میں اتارنا اس کی پڑھائی کو اسی سے امید ہو ہاں یہ جتنے مخلوق سے امید کے رکھتے ہیں نا وہ پریشان ہوتے ہیں جو بھی باپ اپنے اپنے بچوں کی کمائی کی امید جینے کی کوشش کرتا ہے نا اللہ اس کو پریشان کرتا ہے کہ نادان تیری ماں کے پیٹ پہ تو تھا تو میں نے پالا تھا جوانی میں کو میں نے پالا تھا تو بڑھاپے میں میں نہیں پالوں گا تجھے تو دوسروں دوسروں سے امید مانگ کی بیٹھا ہے چاہے پانچ روپیہ نماز بھی ہو بچوں سے امید لگے ہوئے ہیں اللہ سے امید نہیں ہے ایمان ہم ایمان میں بگاڑ ہے تقوی پر خدا نے پالنے کا وعدہ کیا ہے ہمیں ایک تقریل ہے کہ اللہ مخرجہ وہ یار سکھ ہو من حض ہو تو کہ جو تقوا زندگی میں داخل اللہ کا ڈر دل میں اتارے گا اللہ اسے ایسی جگہ سے روز دے گا جہاں سے کہ بھی نہیں ہوتا سے میرے بھائی میرے زیز ہو ہمیں اپنے ایمان کی شکر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے ایمان کے بنانے کے لیے صحابہ کی طرح جانی مانی قربانی دینے کی ضرورت ہے اور ان اعمال میں مشہور کرنے کی ضرورت ہے جن اعمال میں مشہور ہونے پر ایمان اندر بنتا ہے مکی زندگی میں گیارہ سال گزارے صحابہ نے اور گیارہ سال ایمان کے سوا کوئی تذکرے نہیں تھے دار ارقن میں آسمان سے جب قرآن پاک اترتا تھا مکہ میں وہ تمام ایمانیات کا ہے مغیبات کا ہے احکام نہیں ہے حکم تو ایک نمازی آئی ہے گیارہ نبی ہے بارہ نبی میں ورنہ اللہ کی قدرت ایمان جنت جہنم اللہ نے اپنی قدرت سے نافرمانوں کو کیسے ختم کیا ہاں اور اللہ نے اپنے بندوں کی کیسے مدد فرمائی وہ تمام قرآن مکہ میں اترا ہے مکہ میں ایمان بنا نماز آئی تو نماز کو صحابہ نے اپنی نماز کو بنایا اور سیکھا اور کلمہ اور نماز جب دونوں بن گئے تو میرے دوستوں زندگی میں استعداد خدا کے احکام پر زندگی گزارنے کی استعداد پیدا ہو گئی تو پھر میرے دوستوں مدینہ منورہ میں احکام آنے شروع ہو گئے پھر حکموں پر چلنا آسان ہو گیا مشکل نہیں رہا بعض علماء فرماتے ہیں صحابہ نے ایمان پر محنت کر کے اپنے ایمان میں اتنی طاقت پیدا کر لی تھی کہ اگر پچاس نماز فرض ہوتی تو صحابہ پچاس نماز بھی پڑھتے جن میں اتنی بڑی شہدا پیدا ہوئی تھی ان کے لیے پانچ بجے نماز پڑھنا آسان تھا پانچ بجے کی نماز کے بعد تاج پڑھنا آسان ہو گیا ان کے لیے چانچ پڑھنا آسان ہو گیا اشراف پڑھنا آسان ہو گیا ہاں صحابہ میں صحابہ نے پوچھا کہ شروع نے کمال لائن جب کہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کتنا خرچ کر رہے ہیں بولے لاپ صاحب اتنی شیدا پیدا ہو چکی ہے صاحب آپ پھر زکات آئی چالیس وائس دو آسان ہو گیا ایمان سے طاقت قوت پیدا ہوتی ہے پھر دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے اور اللہ کے اللہ کے دین کے تقاضوں پر جان اور مال کا لگانا آسان ہو جاتا ہے اور جتنا آدمی اللہ کی اطاعت کی زندگی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے عقیم السرا کا عطی اللہ و عطی الرسول اللہ القم ترحمون کہ اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرا سے اختیار کر لو تاکہ تم پر خدا رحم کر دے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے تمہارے لیے تمہاری ہر مشکل آسان ہو جائے گی تمام کے اللہ و رسول ہو فقط فاضہ بہت عظیم جو اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے تو اللہ بہت بڑی کامیابی دے گا وہ ناکام نہیں ہو سکتا کے لیے دوستوں ایمان کی محنت ہے چار مہینے لگانا کافی نہیں ہے چار مہینے لگا کر بار بار لگا کر اپنی سوچ کو بدلنا اپنے یقین کو بنانا یہاں تک کہ زبان کا بول ایمانی بول ہو جائے اللہ کرتا ہے اللہ کرے گا اللہ کے ہاتھ میں ہے ہاں بیماری بیمار بچہ ہوا ہے تو بچہ بیمار ہو گیا کہ بھائی تو وہ موٹو ڈاکٹر پاس لے جاؤں کیسے ہوتا ہے جانے کیسے لیکن زبان کا بول یہ تیرا ہونا چاہیے بیماری میں شفا تو اللہ ہی دے گا اور اللہ سے شفا دے دیں گے نماز پڑے گا دور کا پھر ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور وہ تو ذریعہ ہے دوا کرو اسپیشلسٹ کے باپ کے پاس ہی چلے جاؤ بہت سے جو بچے اسپیشلسٹ کے پاس دوا کرتے کرتے ہی مرتے ہیں اس کے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں ہے اللہ زبان کا بول رات کو سوتے ہوئے خبر یاد آئے اسے ایمان جب اندر بنے گا تو رات کو سوتے ہوئے خبر یاد آئے گی اسے رات کو سوئے گا تو اللہ کے کا ذکر کر کے سوئے گا ہاں۔ میرے دوستوں عشاء کی نماز کے بعد دوستوں کے ساتھ گپ سپ نہیں کرے گا اپنی آسکتی کرو اسے جو رات کو اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جاتا ہے اور اگر رات میں کسی وقت اس کی آنکھ کھلے تو کتابوں میں آتا ہے اس کا جو دعا کرے گا خدا قبول کر لے گا حضور نے منع کروایا داسا سبر کا بعد علیشا نیشا کی نمازیں پڑھ کر یارانہ مرضی سے قائم مت کرو جیسے آج ہمارا حال ہے گیارہ نہیں بھی ہونی چاہیے ایشا کی نماز پڑھ کے گھر چلے گئے اور گھر جا کے خدا کی یاد کر کے سو گئے تو اللہ تعالیٰ آدھی رات کی بات کا ثواب دے گا ایشا کی نماز پاس جماعت پڑھ کے گیا میرا بندہ اور اپنی نماز پڑھ کے گھر جا کے میرا ذکر کے کر کے سویا ہے جلدی جا کے سو جاؤ گے تو آنکھ جلدی کھلی جائے گی ہاں حدیث کتابیز میں لا تفریح تفریح نو میں نمت تفریح تو پھر لا تفریح سے جب ان نمت تفریح تو پھر نو آدمی دیر سے نہیں اٹھتا آدمی دیر سے سوتا ہے اس کے نتیجے میں جلدی نہیں اٹھ پاتا جو بہت سے نماز پڑھنے والا ہوں کیا ہے پڑھتے ہیں چار کی بتی ہے ہوں تو نماز ہی چھو نماز پڑھو چھو اس کو مجھے فجر کا فجر کا روز پڑھا تھی اور میں نماز پڑھتا ہوں تو کہ میں فجر کی نماز قضا کرنے والا فجر کی نماز قضا کرنے والا تو اللہ کی ذمہ داری سے ہی نکل جاتا ہے جہاں جا کے مر حدیث میں ہے جو آدمی نماز کی فجر کی نماز چھوڑتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے کیا ہوگا اس کا فجر کی نماز پڑھی نہیں پھر کاروبار لگ گیا تو شیطان کا جھنڈا ساتھ ہاتھ میں لے کے گیا ہے ایمان کا جھنڈا نہیں ہے دھوکہ ہے دھوکہ اس دھوکے سے نکلنے کی ضرورت ہے اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ وہ نماز ان کے لیے بدوا کرتی ہے زیاد اللہ کمر صحیح جیسے تو نے مجھے ضائع کیا بگاڑا اور ایسی نماز پڑھائے پڑھی بیکار تو نے تو اللہ تجھے بھی برباد کر دے اور جب اچھی نماز پڑھتا ہے آدمی اچھی دھیان لگا کر سنت کے مطابق تو پھر یہ نماز دعا کر کے حفظ حفظ گمبا کما حفظ نہیں جیسے تم نے میری حفاظت کی اللہ تیری حفاظت کرے اپنی نماز پڑھانے کی ضرورت ہے دھوکے میں ہم لوگ تو پانچ بجے نماز پڑھتا ہوں پانچ بجے نماز تو پڑھتا ہے کیسے پڑھتا ہے نبی نہیں کہا سب لوگ ہمارا تو مونی ہوسن جیسی میں پڑھتا ایسی نماز پڑھو حضور اپنی عمر سے یہ کہہ رہے حاجی صاحب کو اور مودی صاحب کو اور مسٹر صاحب کو اور دھوکے میں ہوئے کو کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں کون سی نماز پڑھتا ہے تیرے نبی تجھے کہہ رہے ایسی نماز پر جیسے میں پڑھتا ہوں کبھی تیرے موڈی صاحب تیرا بچہ ہے مولوی صاحب ہے کبھی مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کے بیٹھ کے پوچھا کہ بیٹا تم پڑھ کر آئے ہو سنت کے مطابق نماز کیسی ہوتی ہے مجھے سکھا تیرے ظاہری نماز تیری سنت سندرتی بجاتے تو پھر کہا انتا ابود اللہ کا ترا وہی نمتا تراؤ وہی نماز اپنی نماز میں اللہ کا دھیان ایسا پیدا کر کہ جب تو نماز میں شانت داخل ہو جائے تو پھر تو تجھے اللہ دکھے میرا اللہ میرے سامنے ہے اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ فکر اتنی تیرے اندر دھیان نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو دھیان تیرے دن میں ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ دھیان والی نماز تو کرانی پڑے گی گھنٹوں تک بازاروں میں باتیں کر کے بھی نماز پڑھنے آتا تو بازار کی باتیں لے کے آ رہا ہے آدمی نماز کے لیے اذان سے پہلے آ کر مسجد میں آئے اطمینان سے وضو کرے اطمینان سے شدہ کرے پاکی حاصل کرنا فرض ہے اور حضور نے ہی بتایا اس نباؤ کہ اطمینان سے پیشاب کرو اور اور پیشاب کے قطروں سے بچو اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچو اس لیے کہ جو لوگ پیشاب کے چیٹوں سے نہیں بچتے انہیں خبر میں عذاب دیا جائے گا بھائی نام مت آزاد خبر میں ہوں دوڑتے دوڑتے آ گئے میں چلے گئے اور دوڑتے دوڑتے پیشاب کی میں پیشاب اطمینان سے کی میں اس اطمینان سے کیا اور پھر زبردستی وضو کر کے بھاگ گئے نماز داخل داخل ہو گئے نماز کو بنانے کے لیے باقی باقی حاصل کرنا پیشاب اطمینان سے کرنا ایسا اطمینان کہ دن میں اطمینان اب کوئی خطرہ نہیں ہوگا پھر وضو کرنا اطمینان سے اس بار میں کا حکم ہے اطمینان سے مکمل وضو کرو ہر اس کو تین مرتبہ دھونا سنت ہے اور تین مرتبہ سے زیادہ سننا دھونا گنا ہے تین مرتبہ سنت ہے کلی تین مرتبہ لاکھ کا پانی تین مرتبہ ڈالنا ہے ہاتھ تین مرتبہ دھونا ہے منہ تین مرتبہ دھونا ہے پیر تین مرتبہ دھونے ہیں چاہے ہوس پہ بیٹھو چاہے نل پہ بیٹھو اب ہم دیکھو ہمارا اردو کا کیا حال ہے کیسے اردو کر رہے ہیں اور یہ نمازیں ہماری ہیں اس نماز کو بنانا ہے اور ایسا رحمت تو ڈالیں نے چھ نمبر میں کلمہ پہلے رکھا ہے دوسرے نماز رکھی ہے یہ نماز پڑھو صحیح اللہ کی دھیان والی نماز خوشو خوشی نماز بنانی پڑے گی بنا ہوگے تو بنے گی جماعت سے نماز پڑھنا بغیر جماعت کے نماز بعض صحابہ کے نزدیک تو جماعت کو نماز کو جماعت سے پڑھنا فرض ہے اور بغیر جماعت کے نماز ان کیا ہوتی ہی نہیں پڑھو نماز پڑھو جو وقت پڑھے تو پڑھ لو جو اب اذان سنیے اذان سنی اذان کہنا اس لیے ہے کہ کام چھوڑ کے مسجد میں آ تو اذان سن کے باتیں میں باتیں کرتا رہے گا اور باتیں کرتے کرتے پھر زیادہ اور بھی ہاں، اور اذان دے کی رہا اب گئے تو وہاں تو نماز کھڑی ہو گئی ہے اور جماعت رکاتے جا چکی ہیں جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے صحابہ کے اور اگر ہمارے نزدیک سورت موقع تھا تو ہے ہی بلکہ حضور سے فرمایا مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز تو مسجد کے علاوہ ہوتی ہی نہیں اور ہمارا آگے کہیں جانا کھیتر میں پڑھ لیجیے ٹھیک ہے تو مسجد میں جمع ہیں بھائی نماز پڑھی آلان لال سے کرے پڑھ لیجیے نماز کو بنانے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن بھی کہہ رہا ہے کیا یہ لدین عام اور سر کے کہا تھا وہ ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ ہمیں تو ہمارے نبی نے ہر عمل ہر عمل ہم کو بتایا ہے کھاؤ تو کیسے کھاؤ پیو تو کیسے پیو اس کرو تو کیسے کرو ایک چیز سکھائی ہم کو سنت کے خلاف کی چیزیں گھروں میں لانا سمجھداری کی بات نہیں ہے ہاں کرسی لائن ٹیبل لائن اس پر کیا ضرورت ہے تیرے نبی نے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا ہے نبی کی سنت ہوئی ہے معذوری کی بات الگ ہے لیکن یو جا کے آیا ہے وہاں سے ان کی زندگی دیکھ کر آیا ہے تو وہاں سے ٹیبل میں کرسی لایا ہے اور ندی کی سنت تو پڑھا نہیں ہے اور نبی کی زندگی نبی والی زندگی اپنے گھر میں لانے کی سوچ ہی بھی نہیں ہے کہاں سے آئے گی دو آنکھوں سے کھانا کہیں سنت نہیں ہے ایک سنت تانے سے کا ایک آدھی روڈ ایک آدھی جان یہ سنت چیز نہیں ہے سب سنت کے خلاف ہے بے صبری ہے نظر میں دن سے آتی روٹی کھائے ہاتھ سے کھانے ہاتھ سے اور پھر اپنی کپ اٹھا کے چائے پیے پھر چھوڑے روٹی کھائے ہاں تین اگلے سے کھانا سنت ہے کتنے بولو تین اس کو تو خبر نہیں ہے کہ اتنے میں سے کیا رہے گا پانچ ہوئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ڈبوں سے کھانا چاہیے ہاں یہ سب سیکھنا پڑے گا یہ سب سیکھنے کے لیے کہتے جماعت میں نکلو گھر بیٹھے گھر بیٹھے سیکھا ہوتا سیکھ لیتے اب تک دادا ہو گیا پھر بھی نہیں سیکھا پانچ بچوں کا باپ ہو گیا ابھی تک کھانا نہیں سیکھا اس نے ٹھیک ہے نہیں ماحول نہیں ہے کوئی فائدے سے کہنے والا نہیں ہے آدمی اللہ کے نام میں نکلے اردو والی محنت کو کرے تو میں اس بات کی فکر آئے گی پھر وہ میرے دوستوں اپنی زندگی کا رخ صحیح کرے گا پر پڑنے کے سنگ پر بزرگ کے دشمنوں کے طریقوں میں زندگی کو مت لاؤ جس دن آدم آدم جنت سے نیچے اترے رہے ہیں نا اسی دن شیطان بھی اترا ہے اور شیطان نے بھی اللہ سے مدد مانگی اللہ نے مجھے تو مجھے قیامت تک مہرت دے دے میں ان کو بہتاتا رہوں گا تو شیطان دین کے خلاف کے طریقے ہمارے اندر لانے کے لیے اپنی جماعت کے لوگوں کو سلجھاتا ہے پاتے ہیں اور وہ وہ دنیا میں وہ چیزیں چلاتے ہیں ہمیں سندر ہٹاتے ہیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے اس کے خلاف چمچی لا کے رکھیے مجھے تو بہت تعریف ہوتا ہے یہاں اور سورت دلے میں کہ ہاں، میں دوستوں پپیتا کھانے کے لیے پتہ نہیں وہ کیا کہتے اس کو ہاں کہاں سے لائے اللہ نے تجھے ہاتھ دیے ہیں ہاتھ میں پانچ انگلیاں دی ہیں اور ہاتھ سے کھانا تیرے نبی نے سنت خراب لیا ہے بیندالوں کے گھروں یہ ہے کیا گا کتنا ذہن ذہنی ارداد ابتدا آ گیا ہے سنت کے خلاف کے طور طریقے دنیا میں دشمنوں نے چلائے ہیں اور یہ مسلمان اس کو اختیار کر کے ذہنی ابتدا کا شکار ہے اس سے میں دوستوں اللہ کے دین کی دعوت کی محنت کو اپنی زندگی میں داخل کرو اور ایک ایک مسلمان کی زندگی میں داخل کرو اپنے محلوں میں گھروں میں ہر مسلمان کو نبی والی محنت میں لانے کی ضرورت ہے تاکہ زندگی میں نبی والا دین آئے نبی والا دین آئے گا تو ہر قسم کی خیر لے کر آئے گا اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو کم بخیر دنیا اور آخرہ میں تمہارے پاس دنیا اور آخر کی خیر اور بڑھائی لے کر آیا ہوں زندگی میں لانا ہے اور یاد رکھو جیسے اللہ کے حقوق ہیں نبی کے حقوق ہیں اللہ اللہ کے نبی نے ہمارے ہمیں انسانوں اور مخلوقات کے حقوق بھی بتائے ہیں اور حقوق کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا ہم آپس کے حقوق جانتے ہی نہیں لڑائی ہیں جھگڑے ہیں پڑوسی کا ہاتھ نہیں جانتا مسلمان اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے پڑوسی کا دعویٰ فرماتے ہیں کہ اردو نے پڑوسی کے حق کے بارے میں ہمیں اتنی تاکید کی اتنی تاکید کی ہم سمجھتے تھے کہ پڑوسی ہمارے ورثے میں داخل ہو جائے گا اتنا اس کا حق ہے اور ایک جگہ نے قسم کھا کے فرمایا تین مرتبہ قسم کھا کے فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محبوب نہ ہو بھائیوں زندگی میں دین کو لانے کی ضرورت ہے اور دین آئے اس محنت اور ندی والی محنت کو زندگی میں داخل کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے گھروں میں اس محنت کو زندگی محنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے گھروں میں اردو والی محنت ہوگی دین کی محنت تو دین کی محنت سے دین آئے گا اور دین ہی دنیا اور آخر کا کامیاب کرے گا اس لیے بھائی اور دھوکے سے نکلے ہم دھوکے سے نکلیں اور دین کی محنت کو یہ اللہ نے ہمارے پر رحم فرمایا ہے اپنے بندوں ایک بندوں کے دل میں اللہ نے اس دور میں بے جو محنت کا ایک رخ اور محنت کی ترتیب کو زندہ فرمایا ہے ہوگا کرنے سے ہوگا اللہ کی توفیق سے ہوگا اور اللہ کی توفیق اسی کو ملے گی جو اللہ کی طرف چلے گا حدیث میں آتا ہی آنا ہی انتظام دی میں میرے بندے کے ساتھ مجھ سے اور جو جیسی امید رکھے گا میں ویسے ہی معاملہ کروں گا بندہ میری طرف ایک بار چلے چلے گا ایک ہاتھ چلے گا ایک ہاتھ چلے گا میں تو ہاتھ چلوں گا میری تک چل کر آئے گا میں دوڑ کر لے لوں گا بندے کی فرق ہے ایسا نہیں ہے گھر جاؤ کمانے میں مزہ دعا کے چل رہا ہدایت آ جائے ہدایت کی محنت میں لگے گا تو پھر مرضہ کی دعا لگے گی جس کو اس لیے بھائیوں ایک دن مرنا ہے مرنے کی تیاری کم ہونا ہے اللہ کے لیے سا سب نے اپنی عمر سے فرمایا ایک سن کہ ہم سے پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے جیسے جانے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو یا اللہ نے چانس دیا ہے غنیمت ہی ہے حیات کا قبل موت اللہ نے زندگی دی ہے اللہ کی نعمت ہے موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی میں کچھ کر لو آخرت ایمان بنا لو تقوی زندگی میں پیسہ کر لو ندی کی سنت پر زندگی گزارنا سیکھ لو نبی والی محنت سمجھ کر سیکھ کر نبی کی محنت نبی والی محنت کرنا ہی کر لو زندگی کو موت سے پہلے پہلے خلیمت میں سمجھ لو شباب قبل ہر اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غلی میں سمجھو کہ جوانی کی طاقت اگر میں دی ہے کچھ بن جاؤ بننے کے لیے تو ایمان والا بننے کے اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والا بند تقوی والا بند ہاں اللہ کے نبی والی محنت کرنے والا بن جو تیرے کام آئے گی دنیا سے دنیا بنانا سمجھداری کی بات نہیں ہے بے سمجھی ہے ہزار پتی کوشش کر رہا ہے لکھپتی بننے کا چلو لکھپتی بن گیا اور موت آ گئی کیا کام آئے گا کوئی کام نہیں آئے گا بلکہ بال بنے گا بعد میں اللہ کے نبی نے اس مال سے پناہ مانگے کہ بنے اللہ معنی آؤ تو میں مال یقون آ رہی ہے وباد اہلا اس مال سے پناہ مانگتا ہوں جو مال میرے لیے وبال بن جائے کیا اسی لیے بھائی اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے جوانی میں جوانی میں اللہ کا بندہ بننا جوانی میں نبی والی محنت اور فکر والا بننا یہ اللہ کو پسند ہے اس جوان سے اللہ بہت خوش ہیں جو جوان جوانی میں اللہ کی عبادت کرے جو جوانی میں عبادت گزار ہوگا قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرض کے سائے میں جگہ دے گا آ جا جوانی کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں ہے یہ کی رات ہے قبر پہ رلائے گی جن جن راتوں میں ہم نے کھیل کود میں سچ نکالی ہے اور ان کھیل کود میں جتنے تمہارے کھیل کود کو دیکھتے ہیں اور ان کی نمازیں جاتی ہیں ان تمام کی نمازوں کے جانے کا آزاد بھی تمہیں بھگتنا ہے تم دریا والے ہو اگر ہار جیت بھی اس میں ہے پھر تو حرام کی کمائیاں ہیں جوانی اللہ نے اسے کسی پر گزر کر قرآن کا حافظ تن اللہ کے دین کا علم سیکھ خدا کی مخلوق کے کام آ تیرے محلے میں بہت سے محتاج ہیں ان کی خدمت میں آ کیونکہ اللہ نے جوانی کی طاقت اس لیے دی ہے جوانی کو بڑھاپے جانے سے پہلے ڈپیوٹی کر دو گے فراغت قبل شکر اللہ نے جو فراغت دی ہے جو وقت دیا ہے اسے غنی میں سمجھ کر کچھ کر لے اپنی آخر کی تیاری ورنہ مجبور ہو جائے گا پھر نہیں ہو سکے گا سے حد کا قبل سکھ میں اللہ نے تندرستی دی ہے جا دواخانے میں اور دیکھ دواخانے میں کیا حال ہے ان کو بیچاروں کا اپنے ہاتھ سے کھا بھی نہیں سکتے ایک چوٹی یہاں لگائی ہے ایک یہاں اندر ڈالی ہے اس حال میں پڑا ہو جاتا اللہ نے تجھے تندرستی دی ہے صحت دی ہے اس تندرستی کو غنیمت مت سمجھ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا اللہ کے دین کی خدمت میں لگا اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے گشتوں میں جا تاکہ اللہ تجھے تیری تندرستی کا ثواب دے گا صحت کا قبل سکھ میں تیری تندرستی بیماری جانے سے پہلے پہلے گنا ادا قبل فخر اللہ نے اچھا حال بنایا ہے مال پیسے دے رکھے ہیں وہ میں تو سورت گھومی نہیں تھی اللہ نے گھومنے کا اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کے گیا گنہ گھر بنانے کے لیے بے پردہ مسلمان خاتون بے پردہ جب باہر نکلتی ہے تو اللہ کی لانت ہوتی ہے اس پر اور پھر میک اپ بھی کر کے جاؤ تو اور زیادہ اچھے کپڑے پہن کے نکلے تو دوسروں کو دکھانے زینت کرنے کا حکم مسلمان خاتون کو اپہر کے لیے ہے دوسروں کے لیے نہیں اور تم بھی اگر اپنی عورتوں کو اچھے لباس لگا کر اپنے دوستوں کے یہاں نہیں جا رہے ہو تم بہت بڑی بھول کر رہے ہو زندگی سیکھنے کی ضرورت ہے اسی لیے پہ کہہ رہے ہیں اللہ کے راہ میں دیکھ لو ابھی ہے تندرستی ہے وقت دیا اللہ نے زندگی دے رکھی ہے کر لو موت آنے کے بعد پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا ایک سبحان اللہ کہنے کا موضاع ہو جائے گا وہ اس لیے کہہ رہے ہیں موقع ہے ابھی موقع ہے اجتماع ہے اجتماع کے موقع پر آدمی تھوڑی ہمت کر لیتا ہے وقت لگ جاتا ہے خطوں کی دعائیں ہوتی ہیں اجتماع کے موقع پر کہ اللہ جو تیرے بندے تیری راہ میں جانے کا ارادہ کر چکے ان کے لیے آسانی کرنا ان کی دعائیں ساتھ ہیں ہاں اللہ کے نبی کی مید دعائیں ساتھ ہیں اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہیں اللہ منصور من بسر بصور محمد کے ساتھ اللہ جو دین محمد اللہ کی مدد کر اس کی مدد کر اللہ کے دین کی مدد پر خدا کا وعدہ ہے بلے انسور اللہ میں انسرو ضرور دن ضرور اللہ اللہ مدد کرتا رہے گا کرے گا نہیں مدد کرتا رہے گا اس کی جو اللہ کے دین کی مدد کرے دین دنیا میں زندہ ہو ہماری میں دین آئے دنیا میں خدا اللہ کا دین زندہ ہو اس کے لیے آدمی جان مان لگاتا ہے اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے دین کی محنت کرتے کرتے مرو گے تو قیامت کے دن صحابہ کے ساتھ اٹھو گے اور اس کبھی نہ دنیا کو بکتے بکتے آدمی مرے گا تو پتا نہیں کن کے ساتھ اٹھے گا یہ اسے کہہ رہے دوستو دوستوں اپنی زندگی کو دین کی محنت میں لاؤ اور دین کی محنت کو اپنی زندگی کا ایک کام بناؤ ہم یہ نہیں کہتے ملنگ بنو ملنگ بننے کی دعوت ہمارے یہاں ہی نہیں ہمارے تو یہ ہے کہ بھائی تم اللہ کے بندے ہو تو اللہ کے بندے بن کر جینے کی تصدیق سیکھو تم حضور کی امتی ہو تو حضور کے امتی ہونے کے اعتبار سے اللہ کے دین کی محنت کرنا اور دین کی مدد کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے یا یہ الدین آمنو کون انسان ہوگا وہ ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ سب کو ہے ہاں اور ہر ایک کی کے کیا جب مکلم ہے اس لیے بھائیوں آپ ادارے سے گزارش یہ ہے کہ ایک موقع ہے اللہ نے دیا ہے اس موقع پر اپنے آپ کو تھوڑی ہمت کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے توفیق کا دروازہ کھولے گا اور اللہ آپ کے لیے آسان بھی کر دے گا آدمی کے ارادے پر اللہ کی مدد ہے یاد خیر کیونکہ خیرا اللہ تمہارے دل میں دیکھتا ہے تمہارے دل میں خیر کے ارادے ہیں تو اللہ تمہیں خیر وقت دے اس لیے آبادہ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ میرے دوستوں فرصت تو فرصت کسی کو نہیں ہے اور فرصت مانگو بھی مت ہاں۔ فرصت کس کو جو جیل میں ہے فرصت کس کو ہے جو دواخانے میں ہے کو سکتنا مانگو اللہ سے اس کی توفیق مانگو بی اللہ تیرے دین کے لیے مجھے قبول کر دے ہاں اور فرصت تو اللہ دے گا جب تم طے کرو گے اللہ سے معاملہ کرو گے اللہ ہی میں تو شاسن بھائی بند کرنا تیرے تیر تیرا موبائل تو شرم نہیں آتی تو فوٹو لینے دیتے ہوئے تمہیں اس کو کوئی روکتا بھی نہیں بھائی آباز میں گزارش ہے ہر سال سما ہوتا ہے اور ہر سال ہم آپ کے سامنے گزارش کرتے ہیں ایک اللہ کے نیک بندے نے اللہ جس سے روزوں کو بنوایا ہے وہی فرماتے تھے صحابہ کے زندگی کی ترتیب کو دیکھے جائے تو اگر فرماتے تھے صحابہ کو اللہ نے مدنی زندگی میں ڈیڑھ سو سفر کروائے ہیں ڈیڑھ سو اللہ کے دین کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنا اور اپنے آپ کو اللہ کے دین کی راہ میں رنگ نکالنا ہاں نفر فی سبیل اللہ کا تو اللہ کا تقاضا ہے ہر کی سنت سے وما كان کا نفرا كافة فلولا نفر من كل فرقة لو طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون چار مہینے لگا کر آنے کے بعد چھٹی نہیں ہے چار مہینے لگا کر آنے کے بعد اپنے گھر آ کر مسلمانوں پر محنت کرو ان اللہ کے پکڑ سے ڈراؤ آخر سے ڈراؤ اور انہیں دین پر لانے کی محنت کرو یہ غالبہ ہے اسی لڑکائی ہو خدا سے گزارش ہے اللہ مدد کرتا ہے مدد اس کی ہوتی ہے جو اپنے قدم بڑھاتا ہے اللہ نے ایک ایک بارش تو صحیح بھیجر ہاتھوں سے جاؤں گا تو آ اپنے آپ کو محتاج بن کر دین کی دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو تو چلا میں تیری مدد کروں گا اللہ کی مدد ہے اور اللہ ہی کی مدد سے آگے چلتا ہے اور انشاءاللہ ایمان کی محنت سے خدا ایمان بنائے گا دین کی محنت سے خدا ہمیں دین دے گا مال کی محنت پر مال ملتا ہے ڈگری کی محنت پر ڈگری ملتی ہے میرے دوستوں دین کی محنت پر خدا دین دے گا اور اللہ کا وعدہ ہے ولدین جہاز فینا لنا دین نہ سکو لنا جو بھی میرے بندے میرے راستے کے محنت مجاہرے میں اپنے آپ کو لگائیں گے ہم ان کو ضرور ہدایت دیں گے ہاں اس لیے بھائی آپ ہزار سے گزارش ہے موت سے پہلے پہلے موقع ہے کل کا کچھ پتہ نہیں کل موت آ جائے آج طے کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی آسان کر دے گا اسی لیے بھائی چار مہینے بڑی بات نہیں ہے چار مہینے صحیح جو آدمی لگاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ چار مہینے کتنے ضروری ہیں ہاں آدمی کے اندر سے غفلت دور ہوتی ہے سنگلت والی زندگی کا اندر بڑا بڑا شوق پیدا ہوتا ہے آدمی کو دعوت کی محنت کرنے کا ڈھنگ اور شریر کا سکھاتا ہے کام تو ڈنگ سے ہوگا دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام سیکھنے کے لیے کئی کئی کئی دن سال لگاتا ہے آدمی نبی والی محنت اس نبی والی محنت کو سیکھنے کے لیے چار میں بھی بڑی بات نہیں ہے ہاں وہ اللہ نے اپنے بندوں کی دعائیں قبول کیے ہیں آسان ہو جاتا ہے ہاں ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے ارے میاں جاؤ جاؤ کئی چار مہینے جو چار مہینے لگانے کے بعد اپنی زندگی اس کی صحیح ہو جاتی ہے ولی بن جاتا ہے وہ تو حضرت دہلی کی دعائیں ہیں اور حضرت دہلی کا رونا دھونا ہے کہ اللہ سے ایک بات بنوا دی انہوں نے کہ اللہ اگر تیرے ندی کا یہ ادی تیری راستے میں چار مہینے جان مت لگائے اس کی اس کی تربیت کروا دے تو آدمی چور جی چور چوری کرنے والے لوگ چوری چھوڑ کر وہ میرے دوستوں نماز کے پابند اور تحجد کے پابند اور میرے دوستوں اللہ کے دین کی محنت کر رہے تھے آپ قربانی دو گے اللہ آپ کو نوازے گا اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گا اور دنیا مقدر کی برکت والی دے گا اللہ اللہ اپنی بچوں کی جو مقدر کی روزی وہ حال میں دیتا ہے لیکن آدمی اللہ کو راضی کر کے مقدر کی روزی حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس روزی میں برکت دے دیتا ہے اور اللہ اس اس, اس دنیا کو اس کے لیے رحمت بنا دیتا ہے مقدر بھی دیتا ہے لیکن ناراض کر کے آدمی تو اللہ ناراض کر ناراض کرنے والوں کے خدا روزے تو دے گا ہی ہتیا اچھا، کر رکھا ہے لیکن ناراض ہو ناراض ہو کے دے گا بغیر برکت کی روزی ہوگی اور یہ دنیا اس کے لیے وبال مصیبت بنائی جاتا ہے اس لیے دوستوں سب کے سب یہ طے کرو کہ محنت محنت ہے مجھے کرنی ہے میری ضرورت ہے اور میرے خاندان کے ایک ایک فرد کو محنت میں لگانا ہے اور محنت کرنے میں قربانی دو اللہ کے دین کی نہ قربانی دو گے تو قربانی دین تمہاری ضائع نہیں جائے گی اور تمہاری دنیا برباد نہیں ہوگی مقدر کی دنیا خدا دے گا اور بہت کچھ برکت کے ساتھ دے دے گا اور اللہ تعالیٰ شان و انشاءاللہ تم سے کام لے گا اس لیے بھائی ہو سب کے سب طے کرو گے انشاءاللہ شاء آج سے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ اللہ کی نبی والی محنت کو کی زندگی کا کام بنا کر موت تک کریں گے کرو گے ان میں وقت بہت ضائع ہو رہا ہے پانولی کے دیہاتوں میں لوگوں کو اللہ نے بہت کچھ فرصتی بھی دے رکھی ہے لیکن ان کا وقت دین کی محنت نہیں لگ رہا ضائع ہو رہا ہے وہ ہمارے حضرت اقبال بات کرتے تھے کرنے کے کاموں میں لگو تو نہ کرنے کے کاموں سے بچو گے کرنے کے کام یہ ہے نماز ہے ذکر ہے تلاوت ہے دین کی محنت ہے کش کرنا ہے اللہ کے راہ میں نکل کر خود کو میں محنت کرنا یہ کرنے کے کام ہے دعوت ہے تعلیم و تعلم ہے ذکر عبادت ہے خدمت ہے یہ کرنے کے کام ہے ان میں لگو ان میں لگو گے تو نہ کرنے کے کاموں سے اللہ بچا دے گا اور شیر نے فضائل کی کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے مال دیا ہو پیسے ہو اور اس پر کوئی ضرورت مند اس کے پاس آئے اور وہ اس کو نہ دے استعداد ہے لیکن نہیں دیا تو پھر وہ مال اتنا مال اللہ اس کا گناہ میں کرو اس کا گناہ میں اس کا مال لگے گا اللہ نے سزا دے رکھی ہے اللہ کے رام میں جاؤ دور سے دور جاؤ ہندوستان کے صوبے دور دور کے صوبے ہیں جہاں جاؤ گے تو اسے گاؤں کھلا دے گا مسلمان کے حالات عجیب عجیب چل رہے ہیں دوستوں اور ہماری ہمارے نوجوان بچے ہوتے ہیں وہ محدود کو جا کے ایسی محنت کرتے ہیں کہ جن کی محنتوں پر میرے دوستوں وہاں کے لوگ دین کی محنت پر لگ جاتے ہیں ان کے بچے حافظ اور عالم بننے بننا شروع ہو جاتے ہیں اب ہم تھوڑی وقت لگائیں گے تو اللہ ہمارا ہمیں بھی محروم نہیں کرے گا اللہ نے دین کی محنت کو تجارت سے تعبیر کیا ہے کہ تجارت ہے تجارت کرنے والا تجارت کرتا ہے تو اس کے گھر کا چولہا پہلے جلتا ہے اور محلے میں محلے والوں کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے اللہ کے دین کی محنت سے سب سے پہلے اللہ ہمیں اپنی ہمارا ایمان بنائے گا ہمارے اندر تقوا توقع پیدا کرے گا نبی کی سنور زندگی ہمیں اللہ دے گا نبی والا درد اور فکر ہمیں اللہ دے گا اور پھر ہماری محنت سے ہزاروں انسانوں میں یہ چیز منتقل ہوگی تو سب تیار ہو ارے سب تیار ہو لیکن فرصت میں نہیں ابھی فرصت ملے گی نہیں اور فرصت کسی کو ہے ہی نہیں فقیر کو تم کہو کہ تیز تو دکان میں کروڑا کچھ نہیں ہے تم تو کیا جواب میں مجھے بھی کام کیا کیا بھیک مانگنا بھیک مانگنا میرا بھی کام ہے بیمار کو دوا جا کے کہا اس بھائی دوا خانے میں دکان کو چھوٹی تو نے اب پوچھا جماعت میں میرا بھی کام ہے کیا انجیکشن لینا کام ہے دوا پینا کا میرا کام ہے کسی کو فرصت نہیں ہے اور فرصت مانگنی بھی نہیں چاہیے اللہ سے آفیت مانگنی چاہیے اور اپنی جان مال کو اللہ کے دین پر لگانا اللہ سے مانگو تاکہ دین پر لگاتے لگاتے مر جائیں گے تو ہماری آخت بن جائے گی منتشب بہاد قومن قوم خوش رما ہو جو جس قوم کی تصویر مشابت کرے گا اللہ ان کے ساتھ اسے اٹھائے گا صحابہ کی جان مال قرآن اللہ کہہ رہے ہیں بسا بحلہ مدن مہاجین ودن صاحب والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم جنات تجري تحت بھی خالدين فيها وہ صحابہ کی مشاغت اللہ کے راستے میں اپنے گھروں کو اللہ کے دین کے لیے چھوڑنا اور اللہ کے دین کی نصرت کرنا یہ صحابہ کی دو جماعتیں تھیں وہاں جی ان کی مشاد میں اختیار کرو گے اللہ کے راہ میں نکل کے رہو گے اللہ اس کی برکت سے اللہ ہمیں میرے دوستوں صحابہ کی مبارک جماعت کے ساتھ میں اٹھائے گا اتنی بڑی چیز ہے میرے بھائی ہو اس لیے میرے بھائی ہو بیٹھے رہو کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے بیٹھے بیٹھے بات سنی آپ نے آپ کی سمجھ میں بات بھی آئی ہے لیکن نفس اور شیطان ساتھ لگا ہوا ہے وہ ہمیں ہمت کرنے دیتا نہیں بیٹھے رہو کہ اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہمیں توفیق دے ہمیں ہمت دے دعا مانگو اپنے لیے مانگو سب کے لیے مانگو انشاءاللہ دعا مانگتے رہو گے تو اللہ تمہیں محروم نہیں کرے گا اور اللہ تمہاری رائے آسان کر دے گا اسے بیٹھے رہو دعا مانگتے رہو کھڑے ہو گئے ان شاء اللہ پھیلاؤ اب تک اللہ کے دین کی مدد کے لیے تم بیٹھے ہو آخر تک بیٹھو جب تشریح پوری ہو جائے اس کے بعد آپ کے میدر نواز وغیرہ کی آپ کو وقت بھی دیا جائے گا اردو کا وقت دیا جائے گا آپ کے لیے میں کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی اسے بیٹھے رہو اور سب کو بٹھاؤ کوئی اڑ جائے بھول سے تو اس کو پیار واپس بٹھایا کرو اور اب کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو کہ انشاءاللہ چار مہینے کے لیے ہم اپنی ذات سے تیار ہیں کل سے ہم جا